اور پھر ان کا پوسٹ مارٹم کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے آج بھی جس بدعت کا ہم تذکرہ کریں گے اس کا بھی تعلق قبر ہی سے ہے ہمارے یہاں کچھ لوگ جب قبر میں مٹی ڈالتے ہیں تو پہلی مٹھی پر منہا خلق ناکم اور دوسری مٹھی پر وہ فیحا نعید اور تیسری مٹھی پر وہ امنہا و منہا نخرج کم تارتن اخرا پڑھتے ہیں جبکہ اس آیت کریمہ کا مٹی دیتے وقت پڑھنا یہ دین کے اندر بدعت ہے ایک نئی چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قبر میں دفن کیا آپ نے مٹی دی لیکن آپ کی کسی بھی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ آپ نے مٹی دیتے وقت اس آیت کریمہ کی آپ نے تلاوت کی ہو آپ مٹی دیتے وقت کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا قبر میں مٹی دیتے وقت تین مٹھی دینا یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ اس کا ثبوت ملتا ہے کہ انسان جب مٹی دے تو تین مرتبہ وہ دے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خود ابن ماجہ کی روایت ہے ابن ماجہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی پھر آپ نے میت کی قبر کے پاس آپ گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت کی قبر کے پاس آئے اور اس کے سر کی جانب سے تین مٹھی مٹی آپ نے ڈالی یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے امام البائن رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابن ماجہ کے اندر اس کو روایت کیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تین مرتبہ یا تین مٹھی ڈالنا مٹی یہ مصنون ہے لیکن ہر مٹھی کے ڈالتے وقت کوئی دعا پڑھنا چاہیے آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ یا اس کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت نہیں ہے آپ نے قبر میں میت کو اتارتے وقت آپ نے دعا سکھائی ہے کہ انسان یہ دعا پڑھے بسم اللہ و ملت رسول اللہ یا یہ بسم اللہ و سنت رسول اللہ یا یہ بسم اللہ وفی صبی اللہ و ملت رسول اللہ یہ ابو داود اور ترمیزی کی صحیح حدیثیں ہیں تو آپ نے یہ دعا تو سکھائی کہ جب آپ میت کو قبر میں رکھیں تو یہ دعا پڑھیں لیکن میت کو مٹی دیتے وقت آپ نے کوئی دعا نہ کی ہے اور نہ ہی آپ نے کوئی دعا سکھائی جہاں تک عشایت کریمہ کا تعلق ہے تو لوگ عشایت کریمہ کا جو معنی ہے اس معنی کے لحاظ سے اس یہ آیت پڑھتے ہیں کہ انسان کی جو اصل ہے مٹی ہے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا سب سے پہلے انسان ہیں سب سے پہلے نبی بھی ہیں وہ اور سب انہیں کی اولاد ہیں لہذا انسان کی جو اصل ہے خلقت کی وہ مٹی ہے اور اسی مٹی سے اللہ انسان کو پیدا کیا پھر قبر مٹی کی ہوتی انسان میت کو قبر میں رکھتا ہے اور پھر اسی قبر سے انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ آیت اپنے معنی کے لحاظ سے بڑی پرتاثیر ہے اور اس میں انسان کے مبدا اور منتہا اور اس کی اصل حقیقت کی بہترین عکاسی کی گئی ہے لیکن اس کے معنی کا خیال رکھتے ہوئے اس آیت کریمہ کو پڑھنا یہ قطان صحیح نہیں ہے یہ دین کے اندر جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس آیت کریمہ کے معنی اور مطلب کو جاننے والے تھے صاحب کرام تھے لیکن کیا انہوں نے کسی کو مٹی دیتے وقت اس آیت کریمہ کی تلاوت کی کوئی چیز معنی بھی نہیں تھی کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی کہ کوئی آپ کو عشاط کریمہ کے پڑھنے سے روک سکتا لیکن آپ نے نہیں کیا صحابہ کرام نے نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی صرف دی جائے گی مٹی دینا بھی عبادت ہے اجر کا کام ہے ثواب کا کام ہے لیکن اس وقت کوئی آیت یا کوئی دعا پڑھنا یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت نہیں ہے اگر معنی کا خیال کیا جائے تو صرف یہی ایک وقت نہیں ہے یا ایک جگہ نہیں ہے اس کے اس کے معنی کو خیال رکھتے ہوئے بہت ساری جگہیں ہیں جہاں اور بہت سارے مقامات ہیں اگر معنی کا خیال کیا جائے تو انسان وہاں اس کو پڑھ سکتا ہے جیسے انسان تیمم کرتا ہے تیمم انسان مٹی سے کرتا ہے مٹی ہی سے انسان تیمم کرتا ہے لیکن کیا تیمم کرتے وقت انسان آیت کو پڑھتا ہے کہ ہم نے اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا اور پھر اسی مٹی کے اندر جو ہے ہم تم کو لوٹا رہے ہیں اور اسی مٹی سے دوبارہ ہم تم کو زندہ کریں گے انسان نہیں پڑھتا ہے صرف بسم اللہ انسان تیمم کرتے وقت شروع میں پڑھتا ہے اور پھر اس کے اور کوئی دعا نہیں پڑھتا ہے نہ عیسائیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہے ایسے انسان کسی کو مٹی سے یا ڈھیلے سے مارتا ہے مان لیجئے یا ہاتھ میں اٹھاتا ہے تو کیا اس کو پڑھتا ہے کہ منہا خلق مفیہ نئی کم وہ منہا نخرج کم تارت نخرا قطع انسان اس کو نہیں پڑھتا ہے اسی طریقے سے انسان مٹی اور ڈھیلے سے تہارت حاصل کرتا ہے اسنجا کرتا ہے پانی نہیں ہے انسان مٹی اور ڈھیلا استعمال کرتا ہے پانی ہوتی ہوئی بھی انسان اگر مٹی ڈھیلا استعمال کرتا ہے تو کوئی حرض کی بات نہیں ہے اس سے بھی انسان کو تہارت مل جاتی ہے لیکن کیا انسان آیت کریموں کو پڑھتا ہے جب مٹی کو استعمال کرتا ہے اس طریقے سے انسان مٹی پر سوتا ہے کبھی کبھار زمین پر سوتا ہے مٹی پر سوتا ہے تو کیا مٹی پر سونے کے وقت انسان آیت کریمہ کو پڑھتا ہے حدیث کے اندر آتا ہے جب انسان غصہ ہے تو زمین پر لیٹ جائے زمین پر لیٹنے سے اس کو سکون ملتا ہے زمین پر سونے اور لیٹنے سے انسان کو سکون ملتا ہے تو کیا زمین پر لیٹتے وقت انسان اس آتے کریمہ کو پڑھتا ہے پتا نہیں پڑھتا اس لیے یہ کہنا کہ اس کے اندر جو معنی بیان کیا گیا ہے اس میں انسان کی اصل حقیقت بیان کی گئی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی اصل حقیقت بیان کی گئی ہے لیکن اور بھی بہت سارے مقامات ہیں جہاں انسان مٹی کا استعمال کرتا ہے تو کیا وہاں پر انسان آیت کریمہ کو پڑھتا ہے موقع کی مناسبت سے سب کا جواب یہی ہوگا کہ انسان قطار نہیں پڑھتا ہے لہذا یہ دین کے اندر ایک ذاتی ہے مٹی دینا ثواب کا کام ہے ہمارے نبی نے مٹی دی تین مرتبہ دینا یہ کیا ہے سنت ہے ہمارے نبی سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ تین مرتبہ آپ نے دیا تین مٹی آپ نے مٹی ڈالی اور جو مٹی قبر سے نکلتی ہے وہی مٹی انسان قبر کے اندر واپس کرتا ہے اسی لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے قبر کے اندر الگ سے مٹی لینا یہ صحیح نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے جابر رضی اللہ علیہ فرماتے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبر او ایزاد علیہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر کچھ بنانے یا اس میں زیادہ کرنے سے منع فرمایا ہے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبر سے نکلی ہوئی مٹی کے علاوہ الگ سے مٹی ڈالنا مجھے پسند نہیں ہے یعنی جو مٹی نکلتی ہے وہی مٹی قبر کے اندر استعمال کر لی جائے تو جب آپ نے قبر میں میت کو رکھتے وقت دعا بتائی کہ یہ دعا پڑھے اور اس طریقے سے میت کو قبر میں رکھتے وقت جو اس کے قبر کے قدموں کی جانب سے اتارنا یہ بھی سنت ہے کہ میت کو قبر کے قدموں کی جانب سے اتارا جائے کیا یہ بھی سنت ہے تو جب یہاں تک اتنی باریکی اور اتنی تفصیل کے ساتھ ہمارے نبی نے بتایا لیکن کسی بھی حدیث کے اندر آپ نے میت کو مٹی دیتے وقت قبر پر مٹی ڈالتے وقت آپ نے کوئی حدیث اور کوئی آیت پڑھنے کا حکم نہیں دیا لہذا یہ کہنا کہ اس کا پڑھنا جو ہے سنت ہے یا اس کو پڑھنا چاہیے یہ قطان درست نہیں ہے لہذا یہ بھی ایک طرح کی بدعت ہے جو ہمارے ملک کے اندر لوگ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ آیت ہے آیت پڑھنے کے اندر کیا حرج ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آیت ہے لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساہت کریمہ کو یہاں پر پڑھا ہے آپ دیکھیں جب انسان طواف کرتا خانہ کعبہ کا تو رکن امانی اور حضرت اسود کے درمیان آپ نے ایک دعا بتائی ہے اور وہ قرآن کی آیت ربنا آتنا فی دنیا حسنا وہ فی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار وہاں ہم اس کو پڑھتے ہیں وہاں اس کا ثبوت ہے اس کو پڑھا جائے گا لیکن مٹی دیتے وقت آپ نے کوئی آیت نہیں پڑھی ہے یہ ثواب کا کام ہے لہذا اور یہ دین ہے اور دین وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا آپ نے اس کا حکم دیا ہو یا آپ کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی ہو لہذا کسی بھی حدیث اور سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے لہٰذا یہ بھی دین کے اندر ایک نئی چیز ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے آپ مٹی دیں اور مٹی دیتے وقت کچھ نہ پڑھیں کچھ پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے جی ہاں اور پھر اللہ رب العالمین انسان کو مٹی سے تو پیدا کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ اصل انسان کی حقیقت مٹی ہے یعنی اس کی خلقت کی اصل لیکن کیا قبر کے اندر ہی سے انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو قبر میں دفن نہیں کیا جاتا وہ کیا نام ہے ان کو جانور کھا لیتا ہے یا ان کو جلا دیا جاتا ہے یا زمین یا کیا نام ہے سمندر کے اندر پانی کے اندر ڈوب کر کے مر جاتے ہیں جانور انہیں کھا لیتے ہیں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا تو ایسا نہیں کہ اسی قبر ہی سے سب کو زندہ کیا جائے گا بس یہ کہ جو مر گیا وہ قبر کی زندگی کے اندر چلا گیا قبر کے مرحلے میں چلا گیا کیونکہ یہ برزخی زندگی ہے اور عام طور پر لوگوں کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے اس لیے بات کہی جاتی ورنہ جو انسان مر گیا اور وہ برزخی زندگی کے اندر چلا گیا قبر کی زندگی میں چلا گیا چاہے اسے قبر میں دفن کیا جائے نہ دفن کیا جائے اور اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا چاہے وہ کسی جانور کی خوراک بن گیا ہو چاہے اسے جلا دیا گیا ہو چاہے وہ سڑ گیا ہو یا اس طریقے سے وہ پانی کے اندر ڈوب کر کے مر گیا ہو مچھلیوں نے اسے کھا لیا ہو یا جانوروں نے اسے کھا لیا ہو اس کو اللہ براہمن دوبارہ زندہ اٹھائے گا تو ایسا نہیں کہ قبر ہی سے سب لوگ اٹھائے جائیں گے ایسا نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے ورنہ جو بھی مر گیا وہ برزخی زندگی کے اندر چلا گیا لہذا ہر ایک کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس آیت کریمہ کا پڑھنا کسی بھی حدیث سے یا صاحب کرام خلفا خلفاء راجدین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اور میں نے بتایا کہ اگر مانا ہی کا خیال رکھنا ہے تو اس معنی کے کی بھی بہت سارے اوقات ہیں جو اس سے مناسبت رکھتے ہیں لیکن ان جگہوں پر انسان اس آیت کریمہ کی تلاوت نہیں کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی زیادہ اس آیت کے معنی اور مطلب کو نہیں سمجھ سکتا ہے اور نہ اس کی مناسبت کا خیال رکھ سکتا ہے جب نے بھی نہیں کیا کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی آپ نے لوگوں کی جنازے کی نماز پڑھائی مٹی کے اور خبر کے اندر لوگوں کو آپ نے دفن کیا مٹی بھی آپ نے دی سب کچھ کیا لیکن اس کے باوجود بھی کبھی بھی آپ نے پوری زندگی میں اس آیت کو آپ نے تلاوت نہیں کی لہذا ہمیں بھی تلاوت نہیں کرنا چاہیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پرہیزگار اور زیادہ متقی نہیں ہو سکتے اور نہ ہی زیادہ دین کے جاننے والے ہو سکتے لہٰذا اس سے بچنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے یہ دین کے اندر بدعت ہے اللہ رب العامین ہمیں ہر طرح کی بدعت سے بچائے امین جزاکم اللہ خیر و صلی اللہ علیہ محمد ولا علیہ و اجمعین وسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ